صاحب جو ہمارے پرانے مطابن ہیں تو ان کے پاس سے سوال ہے کہ مکی الحجازی صاحب کے تعلق سے اور جو مسجد الحرام میں درد دیتے ہیں ان کے عقیدے کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کیا ان کے درست سن سکتے ہیں ایک بھائی سوال کرتے ہیں مکی حجازی صاحب کے تعلق سے دیکھیے مکی حجازی صاحب یہ جو مکے کے اندر درس دیتے ہیں مسجد حرام کے اندر یہ دیوبندیوں کے ایک بڑے عالم دین ہیں اور دیوبندیوں کے بڑے پیر ہیں وہ مسل کے دیوبندیت کے اور مسجد حرام کے اندر وہ درس دیتے ہیں اور اکثر باتیں ان کی بے سروپا کی رہتی ہیں اور وہ چونکہ دیوبندی ہیں لہذا اپنے عقیدے اور مسلک کے مطابق لوگوں کے درمیان باتیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تقریر اور قصیر نہیں سننا چاہیے ایسے لوگوں کے درس کو نہیں سننا چاہیے الحمدللہ ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہمارے شیخ وہاں پر وسیع اللہ محمد عباس حافظ اللہ موجود ہیں الحمد ان کا وہاں پر درس ہوتا ہے وہ سلفی عالم دین ہیں اور ماشاء اللہ بہت بڑے عالم ہیں لہذا آپ لوگ ان کے درست سنیں اور مکی حجازی صاحب کے درست کو نہ سنیں کیونکہ بہت ساری غلط باتیں بتاتے ہیں وہ اور بدعت اور خرافات بھی اور غلطی غلط چیزیں میں نے کئی باتیں ان کی سنی اور میں رد بھی کیا بہت سارے ان کے چھوٹے چھوٹے کلپ کے اوپر کہ کچھ اذکار بتاتے ہیں کچھ دعائیں بتاتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے بے سروپا کی باتیں بہت ساری کرتے ہیں وہ اس لیے ایسے لوگوں کے درس سے آپ لوگ بچیں ان سے علم حاصل کریں جو کتاب و سنت کے حقیقی علماء ہیں سلفی عالم ہیں ان کے درست کو آپ سنیں اور ان کے درس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں جداک منافع ہے ذاکر بھائی ٹھیک نہیں آ رہی ہے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کا سوال یہ ہمارے ذاکر بھائی کا کہ شور فاتحہ اگر کوئی آدمی تراویح کی نماز میں بھول جائے تو کیا اسے نماز دہرائیں گے تو دیکھیے شور فاتحہ نماز کا رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اللہ صلاح اللہ فاتح الکتاب شور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو جیسے قیام کے بغیر نماز نہیں ہوتی رکو سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایسے ہی شور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اگر امام نے شور فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی اب یہ ہے کہ اگر دو رکعت اس نے پڑھا ہے ایک رکعت میں نہیں پڑھا تو ایک رکعت دہرا لے گا اس کو دو رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک رکعت دہرا لے گا اس کی رکعت مکمل ہو جائے گی اور اس طریقے سے کی نماز مکمل مانی جائے گی اگر فرض نماز کے اندر ہے تو بھی اس کا حکم ہے فرض نماز کے اندر بھی اگر ہے تو بھی اس کا حکم یہی ہے کہ وہ نماز کو کیا کرے گا وہ نماز کو ایک رکعت کو دوہرا لے گا جس رکعت کے اندر اسے نہیں پڑھا ہے وہ رکعت نہیں ہوئی گویا کہ لہذا مکمل رکعت دہرا لے گا اس کی نماز مکمل ہو جائے گی جی ہاں ہاں تو اگر وہ نماز پڑھ لیے سلام پھیلے دہرانا پڑے گا ان کو ایک رکعت ان کو دہرانی پڑے گی کیونکہ وہ رکن ہے اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی لا صلاۃ اللہ وفات تری کتاب آپ نے نہیں فرمایا کہ فرض نماز کوئی بھی نماز ہو جی یعنی پوری نماز کو دوہرا لیا انہوں نے تو دہرانا چاہیے ان کو دہرانا چاہیے کیونکہ وہ نماز نہیں ہوئی گویا کہ ان کی وطر نہیں ہوئی وہ جی ہاں جیسے کوئی آدمی سجدہ نہ کرے وطر کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی تو اگر دہرائیں گے کیونکہ وطر نماز جو ہے یہ سنت موقع ہے لیکن ان کی گویا کی اتر کی نماز نہیں ہوئی ان کو دہرانا پڑے گا جی جی وہی آپ ایک سوال میں خود دے دیتا ہوں ہمارے ذاکر بھائی نے سوال کیا تھا جب میں نے یہ تقریباً دو ہفتہ پہلے گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے تعلق سے تو میں نے کہا تھا کہ میں اس کا بعد میں جواب دوں گا تو ممکن ہے میں اس کی کوئی آڈیو وغیرہ بناؤں اس کی لیکن چونکہ ہمارے ذاکر صاحب سوال کیے تھے اور اس وقت انہیں کا سوال تھا تو میں بتا دوں کہ دیکھیے عید کی نماز گھر کے اندر پڑھی جائے گی کیونکہ لاک ڈاؤن کی جیسے مسجدوں پر پابندی ہے اور اکٹھا ہونے پر پابندی ہے اور باہر جانے پر پابندی ہے لیکن گھروں کے اندر اس نماز کو پڑھا جائے گا اللہ کے کیونکہ امام بخیر رحمۃ اللہ نے باقاعدہ ایک باب قائم کیا کہ باب منفاطت ہو سلاط العید کہ ایسا آدمی جس کی نماز عید فوت ہو جائے وہ کیا کرے تو اس کے تعلق سے اس کے اندر انہوں نے اس بیماری رضی اللہ عنہ کا عمل بیان کیا ہے کہ وہ واپس آئے اور گھر کے اندر انہوں نے نماز پڑھی اس طریقے سے اور دیگر تعبین سے بیان کیا ہے بہت سارے صحابہ کا عمل ہے تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کی عید کی نماز چھوٹ جائے جماعت کے ساتھ اگر جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے مسجد یا باہر مسلح عیدگاہ کے اندر تو گھر میں آ کر کے جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ یہ جو نماز کا چھوٹ جانا کسی بھی طریقے سے ہو چاہے اس کی جماعت چھوٹ گئی ہو یا یہ کہ جماعت قائم ہی نہیں کی جا رہی ہے لاک ڈاؤن کی جیسے یا پابندی کی جیسے تو یہ بھی نماز کا چھوٹ جانا ہے تو اسی صورت میں اب آپ گھر میں جب ساری نمازیں ہو رہی ہیں مان لیجیے فرد نماز ہو رہی ہے یا اس طریقے تراویح کی نماز تو عید کی نماز بھی انسان گھر کے اندر پڑھے گا ہمارے نبی نے باقاعدہ حکم دیا ہے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا تو اصل تو یہی ہے کہ عید کی نماز گھر کے اندر نہ پڑھی جائے لیکن اگر کسی وجہ سے فوت ہو جائے جماعت چھوٹ جائے یا پابندی کی وجہ سے انسان کی نماز رہ جائے فوت ہو جائے تو اس کو گھر کے اندر پڑھنا ہے وہ چھوڑے گا نہیں اور جماعت کے ساتھ وہ پڑھے گا یہ صحابہ کا عمل ہے اور اس طریقے سے یہ بھی فوت کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے لہذا انسان اس پر عمل کرے گا اور نماز عید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ عورتوں کو نکالو لے جاؤ ان کو حتیٰ کہ حیض والی اور نفاس والی عورتوں کو بھی پردہ نشینوں کو بھی اگر اس کے پاس پردہ نہیں ہے نقاب نہیں ہے حجاب نہیں دوسرے سے لے لے لیکن وہ لے کر کے جائے اور اس طریقے سے باہر جائے اور نماز میں نہ شریک ہو البتہ دعا کے اندر شریک ہوگی نماز نہیں پڑھے گی وہ لیکن وہ باقاعدہ دعا کے اندر شریک ہوگی تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز کتنا زیادہ اہم ہے اور امام بخاری نے فرمایا کہ ہمارے کی جو حدیث ہے حاضہ عید اہل الاسلام یہ اہل اسلام کی عید ہے تو اہل اسلام میں مرد اور عورت سب شامل ہیں سب شامل ہیں اس لیے عید کی نماز پڑھنا ضروری ہے لہذا جب اگر ہمیں وہاں موقع نہیں ملتا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا تو دوسرا جو وجوب ہے وہ ثابت نہیں ہوگا وہ گھر کے اندر پڑھنے کا لہذا انسان گھر کے اندر پڑھے اور الحمد یہاں کے مفتی کا بھی فتویٰ آ گیا ہے اور بہت سارے علماء نے بھی فتویٰ دیا ہے جو کہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا اس لیے جو ہے فتویٰ علماء کے آ گئے ہیں تو الحمد اب اس کے اندر بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال یہ ہے کہ گھروں کے اندر عید کی نماز ہم پڑھیں گے اور سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے جزاک اللہ خیر جی لیکن خطبہ خطبہ نہیں دیں گے صرف عید کی نماز پڑھیں گے سات اور پانچ تقویروں کے ساتھ جیسے کیا نام ہے آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے خطبہ وغیرہ نہیں دیا جائے گا لیکن اگر کوئی دے بھی دیتا ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہوگی لیکن نماز پڑھنا ضروری ہے جی جی ہاں بھائی جمعہ جمعہ کے بارے میں جواب علماء نے بھی دیا ہے بڑے بڑے ہمارے علماء نے یہاں کے علماء نے دیا ہے اور جواب یہی کہ جمعہ کی نماز گھر کے اندر نہیں پڑھیں گے جمعہ کی نماز جو ہے جمعہ کے بدلے ظہر کی نماز پڑھیں گے جی جی فرمائیے وعلیکم السلام و رحمۃ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر رشتے داروں میں یہ سلا رحمی کا معاملہ بہت کم ہے ہمارے گھروں میں اور بعض جگہ ایسا بھی دیکھا گیا شیخ کہ بچوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں لوگ جو رشتے دار ہیں لیکن ان کے والدین کے ساتھ یعنی صحیح اس بارے میں یا پھر بات چیت نہیں ہوتی یہاں تک کہ سلام کلام بھی نہیں کرتے لیکن باہر سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو ان کے والدین کے تعلق سے یعنی ان کا صحیح نہیں ہے رویہ تو پھر اس میں پھر شیخ بچوں کو کیا کرنا چاہیے سلاحے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ لیکن بار بار وہ سننے میں آتا ہے کہ وہ والدین کو یعنی صحیح طرح سے پیش نہیں آتے سب بات چیت نہیں ہے اس کی ملاقات بھی نہیں سلام بھی نہیں کر رہی لیکن بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے دیکھیے آپ کا جو سوال ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں لیکن والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے سلا رحمی کیجیے اور ان کو سمجھاتے بھی رہیے اور دونوں کو سمجھاتے رہیے اللہ تعالیٰ ان اللہ اس کے اندر تاثیر ڈالے گا اور اس طریقے سے انشاءاللہ اس بات کا اثر ہوگا تو ان کو سمجھاتے رہیں اللہ تعالیٰ دعا بھی کرتے رہیں لیکن یہ ہے کہ آپ ان سے تعلقات نہ توڑیں اگر وہ آپ لوگوں کے جو ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے رکھیں ہو سکتا ہے یہی ساری چیزیں انشاءاللہ بعد میں آپس میں محبت کا ملاقات کا سلام دعا کا ذریعہ بن جائے گا اور ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ دنیاوی طور پر تین دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق رکھنا قطع کلامی کرنا جائز نہیں ہے اگر کوئی دینی سبب ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے لیکن دنیاوی طور پر کسی سے تین دن سے زیادہ بات چیت نہ کرنا یا اس طریقے سے ان سے تعلقات قائم نہ کرنا جائز نہیں ہے اور بات چیت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر تین دن پر بات کریں مطلب یہ ہے کہ آپ دل کے اندر ان کے خلاف کوئی حسد نہ رکھیں بغض نہ رکھیں یہ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے بہت سارے رشتے دار ایسے ہیں ہمارے دل میں کوئی ان کے تعلق سے حسد اور بغض نہیں ہے لیکن نمبر نہ ہونے کی وجہ سے یا دور ہونے کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے ہم بات نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہر تین دن میں بات کرنا ہر رشتے دار سے ضروری ہے اگر ایسا کریں گے تو انسان پورے سال بزی رہے گا اور ہمیشہ اس کا چوبیس گھنٹہ بات کرنے ہی میں گزرے گا یہ مطلب اس کا نہیں ہے مطلب یہ اس کا ہوتا ہے کہ تین دن سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ملاقات ہوتی ہے اس سے بات اور آمنے سامنے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بات نہیں کرتے ہیں لوگ ان لوگوں کے لیے لیکن ایک آدمی دور رہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی ہے ٹیلی فون سے گفتگو ہو سکتی ہے تو ایسے آدمی کے لیے نہیں ہے یہ تو جو آدمی ساتھ میں رہتے ہیں ڈیلی ملاقات ہوتی ہے ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے لیکن پھر بھی بات چیت نہیں کرتے سلام دعا نہیں کرتے ان کے لیے بنا کیا گیا یہ ان کے لیے ہے جی ہاں تو مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ بھائی اگر ساتھ ہی رہتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں پھر بھی سلام دعا نہیں کرتے تو بہت بڑا گناہ کرتے ہیں جی ہاں اللہ کے سر کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ شابان کے تعلق سے کہ پندرہ تاریخ کو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا مشرق اور کینا پرور کے سوا اور تیسرا آدمی وہ ہے جو قاتل نفس ہے جو خودکشی کرنے والا اس کو چھوڑ کر کے تو یہ بڑا جرم ہے اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب تک کہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں اس وقت ان لوگوں کے ان کو نہیں معاف کیا جاتا ہے تو ان کو چاہیے کہ آپس میں صلح کر لیں اگر دنیاوی مسئلہ ہے تو دنیاوی مسئلے میں تین دن سے زیادہ کسی سے دوری بنائے رکھنا یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر یہ حرام ہے تو آپ ان کو سمجھائیں بچوں کو چاہیے بچوں کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کو سمجھائیں اور اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے گا جی چلے شاید کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو مجلس کی برخاست کا اعلان کیجیے آپ جب نہیں سوال ہے کسی کے پاس ٹائم ہو گیا سوا دو ہو گئے ہیں ڈھائی بجے تک تھا لیکن اگر سوال رہیں گے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو جی بچوں کو سنت پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن وہ انکار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے دیکھیے ان کو سمجھائیں پیار محبت سے بچے اگر سنت نہیں پڑھتے آپ ان کو سمجھائیں پیار سے محبت سمجھائیں اور کہ ان کو بتائیں کہ سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اور خود ہم پڑھیں انسان خود پڑھے <clears throat> کیونکہ بچے جو ہے اپنے ماں باپ کے عمل کو دیکھتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ کو خود پڑھنا چاہیے اور اس طریقے سے اگر وہ نہیں پڑھتے تو ان کو سمجھائیں پیار سے محبت سے جی ہاں